سلام اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا قولا صدیدا صدق اللہ مولانا العظیم دوستان گرامی السلام علیکم آج کے اس اجلاس کا مقصد مدثر شاہ کاظمی کا سلسلہ وار رد قسط اول مسئلہ یزید میں صحابہ کے رخصت پر عمل کرنے کا مسئلہ مدثر شاہ کاظمی کے رد کا سلسلہ چلانا کچھ اندھا ضروری نہیں تھا لیکن چند وجوہ کی بنا پر اس سے صرف نظر کرنا ناچیز نے بہت برا جانا ضروری سمجھا کے اس کی طرف توجہ کی جائے اس میں ایک تو مدثر شاہ کے رد کے حوالے سے جو وجوہات ہیں جنہوں نے ناچیز کو بولنے پہ مجبور کیا ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے باوجود اس بات کے کہ وہ ایک لا علم سا بندہ ہے علمی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری سمجھ کے مطابق اور کسی بھی صاحب علم کی سمجھ کے مطابق اس کا علمی مقام یہ ہے کہ وہ درس نظامی کی ہر جماعت فیل ہے میرے خیال میں لوگوں کی قیادت کا شوق رکھنے والا پہلا ہی یہ بندہ ہوگا کہ جس کی علمی قابلیت اور صلاحیت یہ ہو کہ وہ ہر جماعت فیل ہو میں شرطیہ کہہ رہا ہوں وہ کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک کوئی ایک کتاب بھی ناچیز کو امتحان میں صحیح نہیں سنا سکتا کسی ایک کتاب سے نہیں سنا سکتا کتاب سنانا تو بڑی دور کی بات ہے نا کریمہ سے لے کر بخاری تک وہ بیچارہ صحیح نہیں بیان کر سکتا اس کے باوجود اس نے پہلے نمبر پر مجھے معاذ اللہ تما معاذ اللہ اہل بیت کرام کا گستاخ اور یزید کا حمایتی ایسے جھوٹے مصنوعی الزامات کا مورد ٹھہرایا یہ وہ پہلی وجہ ہے جس نے مجھے بولنے پہ مجبور کیا جس کا مبلغ علم آپ پہلے سن چکے ہیں دوسرا ہمارے ان دوستوں کو جو نیچریت سے دشمنی رکھتے تھے اور بیزار تھے ان میں سے کچھ احمقوں کو یا ان منافقوں کو جو بظاہر بیزاری کا دعویٰ کرتے تھے واپس نیچریت کی لانت میں لے گیا اور نیچریت کی دشمنی سے ان کا ذہن ہٹا کر ایک فروعی مسئلہ جزید پر ان کی توجہ اور تمام تر فکر جو ہے وہ لگا دی دوسری یہ وجہ ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے لودرا شریف میں جانا ہوا تو وہاں پر کسی کی بات میں نے سنی کہ وہ کہتا ہے کہ استاد کے پاس علم ہوتا اور اگر حق پر ہوتا تو مدثر شاہ کا جواب دیتا ہر کسی کا جواب دے دیتا ہے اس کا کیوں نہیں دیتا تو اس وقت میں نے تہیا کیا کہ یہ بندہ حالات کو بہت خراب کر رہا ہے تو اس کی طرف توجہ کر کے پہلے میں صرف نظر جان بوجھ کر کرتا رہا اس کا نام لے کر میں نے رد نہیں کیا بیانات میرے اس کے جواب میں کچھ آئے ہیں جن سے حضرت نے پوری آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور ان کو سننا بھی گبارہ نہیں کیا یا سنا ہے تو دبا گیا ہے اس کو پتا تھا اس کا جواب نہیں بن سکے گا مجھ سے تو میرے بھائی جن لوگوں نے یہ تاثر حاصل کیا کہ چشتی ناحک ناحق پر ہے ناحق ہے باطل پر چل رہا اس وجہ سے مدثر شاہ کا جواب نہیں دے رہا اور وہ لوگ مدثر شاہ جیسے لا علم اور میں ایک لفظ بول رہا ہوں گستاخ صحابہ و گستاخ آل بیت یہ جواب یہاں غزل کے طور پر لفظ استعمال کیے ہیں میں نے گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت کو وہ قائد بنا رہے ہیں ان تین وجوہات نے مجھے یہ سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت جو ہے نا اور حاجت درپیش کی اس کے علاوہ جو دیگر وجوہات ہیں نا وہ مدثر شاہ سے متعلق نہیں خالی خالی بلکہ تمام سامعین کے متعلق اور وہ ہے مسئلہ یزید میں غلط نتائج مسئلہ یزید میں غلوم کرنے کے غلط نتائج وہ کیا کیا ہیں سب سے پہلے یزید کے متعلق حد سے تجاوز کرنے پر جو غلط نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ بیعت کرنے والے صحابہ کرام اور اہل بیت پر لان و تان کرنا اور ان کو کافر سمجھنا یہ پہلی سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے دین میں غلوم مت کرو لا تغلو فی دینکم ہمیشہ حدود میں رہو یہ رافضیت کا شمع ہے حد سے بڑھ جانا دوسرا یزید کو کافر نہ سمجھنے والے آئمہ کرام اور بزرگان دین کو کافر جان کر ان کو لان تان کا نشانہ بنانا جو سینکڑوں کی تعداد میں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں بھائی جو صرف اس کے فسق و فجور کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کافر نہیں سمجھتے لیکن غالی لوگ ان کو ان کو پھر الٹا کافر قرار دے کر پھر خوب لان تان کرتے ہیں اور جو تبرے کر سکتے ہیں یزید کو فاسق و فاجر سمجھ کر جو حضرات علماء کرام اہل احتیاط اہل احتیاط اہل تقوا احکام فسق لگاتے ہیں ان کو اور دیگر مسلمانوں کو یزیدی کہہ کر واجب القتل سمجھنا اتنا بڑا ظلم یزید کو کافر سمجھ کر اس سے کسی کو بھی بڑا مجرم نہ سمجھنا یزیدیت کو سب سے بڑا جرم جاننا اور اسلام کے بدترین دشمن یہودیت کو یہودیت کو برداشت کرنا اس کی مخالفت سے قطع نظر کرنا یہ اور بڑی لانت اسلام کا بدترین دشمن یزیدیت نہیں یہودیت ہے اس سے رو گردانی کرنا پھر تمام صحیح یا حسن روایات کو رد کر دینا پھر قصہ کربلا اور اہل بیت کے متعلق زیادہ سے زیادہ جھوٹی روایات گھڑنا تمہیں پتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ پر لانت برستی ہے لانت اللہ ہے عالل اور جتنی حقیقت ہے اس تک محدود نہ رہنا اگلی بات خروج کو یعنی بادشاہ ظالم فاسق بادشاہ کے خلاف نکلنے کو لڑنے کو فرض سمجھنا پھر خود عمل نہ کرنا اور چودہ سو سالہ تاریخ میں امت کو ایسے فرد کا تارک قرار دینا اتنے بڑے جرم کا امت مسلمہ کو فرد کا تارک یعنی گمراہی پر متفق ہونے والا قرار دینا اتنی بڑی لانت میں مبتلا ہونا یہ ان نتائج میں سے ایک ہے اس فروئی مسالے کو اصولی مسائل کے برابر یا اس سے بھی مقدم سمجھنا یہ انہی ظالمانہ نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے میرے دوستوں پھر آخری بات جو یہاں کرنا چاہتا ہوں اس ان نتائج کے حوالے سے ان ظالمانہ نتائج کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ یزید پر لانت کو فر سمجھنا اور اس کا ہر جگہ تکرار کرنا اور کروانا اور یہودی پر فرنگی پر نسارا پر لانت نہ خود کرنا نہ دوسرے کو کرنے دینا اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کر یہود نسارا پر ایک جملہ لانت کا بولے تو ہر طرف سے غصے اور کہر کی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں یہود نے تمہارا کیا بگاڑا انگریزوں نے تھوڑا بگاڑیا کہ یہ بھائی تھی انہوں نے مگر چڑے رہتے جی انہوں نے لانتا بھیجی جانے جی انہوں تک کیوں ایمان سے بتاؤ یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور جو میں کر رہا ہوں وہ میرا تجربہ ہے یہ نہیں ہے کہ میں سنی سنائی کر رہا ہوں یہ میری ہڈ بیتی ہے ایک نہیں ہزاروں لوگوں نے مجھے کہا کیونکہ ہمارا کام گاڑیوں میں ادھر ادھر ہر طرف تبلیغ کرنا تو مجھے آپ ہزار بار کہا انگریز کے خلاف بولتے ہو تمہارا کیا بگاڑا یہود کے خلاف بولتے ہو کیا بگاڑا بلکہ یہ خادم رضوی فوت ہو گیا ہے یہ اس وقت ہوتا تھا شاہ ابو المعالی مسجد میں اوقاف کی طرف سے اس نے اور میں ہوتا تھا مسجد رحمت اللہ عالمین میں تو اس نے مجھے خود کہا کہ آج میں نے تمہارے تقریر سن کر امریکہ کے خلاف جمعہ لگایا تو پولیس نے مجھے کہا مولوی صاحب پاکستان کے خلاف بول سکتے ہو امریکہ کے خلاف نہیں بول سکتے یہ میں خود خود اپنی کانوں سے سنی بات کر رہا ہوں خادم رضوی بتائیے بات سمجھنا ایک طرف یزید پر لانت بھیجنے کو فرض سمجھنا اور یہودیت پر لانت کرنے کی ذرا برابر بھی اجازت نہ دینا اور آگ بن جانا جبکہ یزید پر لانت تو کسی حدیث میں نامزد ثابت ثابت نہیں اور نہ ہی آہل سنت کا مذہب ہے نامزد کر کے لانت بھیجنا اور جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں ان پر لانت اتنا بڑی فضیلت ہے کہ بخاری مسلم سے یہ حدیثیں ملتی ہیں جن کو میں ابھی پیش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با وقت وصال شریف جب دنیا سے بظاہر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان پر جو کلمے جارید تھے وہ یہ تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد اگر یہ حادیث مبارکہ سننا چاہتے ہیں تو میں صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو سناتا ہوں یہ حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس ہے بھائی باب النحج جی ہم بنا المسجد عل القبور یہ باب ہے دو سو انتیس دو سو تیس جو اس وقت سنانا مقصود ہے وہ دو سو انتیس ہے اور دو سو تیس ہے اور دو سو اکتیس تین حدیثیں سناتا ہوں مسلم شریف سے الفاظ سنیے عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه اس بیماری کے حال میں جس بیماری سے آپ صحت یاب نہ ہوئے اور بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے اس بیماری کے حال میں یعنی آخری ایام آپ کیا فرماتے رہے لعن اللہ الیہود امن اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد اللہ یہود نصارا پر لعنت کرے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ایک ہی حدیث پھر حضرت ابو ہریرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیاء مساجد پھر حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عباس دونوں روایت فرماتے ہیں دونوں اہل بیت میں سے لما نوزیلا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كاشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على الجهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد آخر وقت میں آپ اپنے چادر مبارک چہرے پر لیتے اور ہٹا کر پھر بار بار فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى بات سمجھنا یہ حدیث بخاری میں چار سو پینتیس چار سو چھتیس چونتیس ترپن چونتیس چون پچاسی پندرہ اٹھاون سولہ اٹھاون پندرہ آپ نے دیکھ لیا جو بات کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں بتائیں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف سب سے عمدہ ترین اور اعلیٰ ترین حال میں پسند فرمایا ہوگا کہ نہیں ایمان سے بتانا انبیاء کے سردار کا وصال شریف ہو تو اللہ تعالی نے ایسا حال پسند فرمایا ہوگا کہ جو سب سے بلند ترین حال ہو ایسے اور وہ حال کیسا ہے کہ زبان شریف پر یہود نصارہ پر لانت کے کلمات گزر رہے ہیں اور معلوم ہوا جو شخص اپنا خاتمہ اعلی اور عمدہ حال میں چاہتا ہے تو یہود نصارہ پر لانت کرے انہی الفاظ کے ساتھ رسول اللہ کی برکت سے اس کو بھی مل سکتا ہے میں پوچھتا ہوں وہ امت کیسی ہے یزید پر تو لانت آپ علیہ سلا تو و تسلیم سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور یہ بخاری مسلم سے آخری وقت کی میں روایات پیش کر رہا ہوں ورنہ تو گنی نہیں جاتی بھائی جی ورنہ تو گنے بھی نہیں شمار شمار سے باہر ہیں جی آخری وقت کے جو الفاظ شریف ہیں اور جو حال شریف ہے جو کلمات شریف ہیں ان کو دیکھ کر پھر امتی کو شرم نہیں آتی یہ اد نسارا پر لانت بھیجنے کی یہ کتا اجازت نہیں دیتا اس سے پوچھ ظالم بتا کس کی غیرت کر رہا ہے اگر تو کہے میں لانتے یزید پر بھیجتا ہوں امام حسین کی غیرت میں تو بغیرت یہ بتا نانے نے جس سے غیرت رکھی اور غیرت رکھ کے آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے لانت فرما رہے ہیں ان پر لانت کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا خود بھی نہیں کرتا ان کو سالہ ماما نانا سمجھتا ہے ہمارے سامنے ڈرامہ کرتا ہے یزید کا یزید کا حال خدا جانے پتہ نہیں کیا ہے جس حال میں گیا اللہ جانتا ہے وہ یہود سورا کا حال تو رسول بتا رہے ہیں بات نہیں سمجھے تو اگر لانت بھیجتا ہے جدید پر تو بھیجتا رہے اگر سچا ہوگا تو تو پہلے یہود نسارا پر بھیجے گا پھر جدید پر بھیجے گا ورنہ ہم ضرور سمجھیں گے کہ تیرے نانے دادے ادھر سے ہیں یہ میرا مخاطب کون ہے یہ ہر وہ شخص ہے جو یزید پر لانت کی دوڑیں لگاتا ہے اور یہود نسارا پر لانت کرنے سے گریزاں ہے اور یہ کہہ کر منہ بنا کر چلا جاتا ہے کیا بگاڑا انہوں نے تیرا مور بھی ہو تمہارا کیا بگاڑا کتے کا بچہ بتا رسول اللہ کا کیا بگاڑا تھا حرام بتا بتاؤ جنہوں نے ہمارے رسول کا بگاڑا انہوں نے ہمارا بگاڑا یہ کیا بات ہوئی تمہارا کیا بگاڑا جن کے ساتھ رسول دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والا مسلمان ہوگا نہیں رکھے گا تو کافر تو ہم تو اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہیں بھائی یہ ڈرامے بازی ان لوگوں کی سمجھ آ گئی یہ وہ چند وجوہات ہیں بھائی جنہوں نے اس مسئلے کے اندر مجھے کودنے پر مجبور کیا ورنہ ایسے لوگوں کو کیا منہ لگاؤں مدثر شاہ میرے تین شاگردوں کا شاگرد ہے بلکہ چار کا چار شاگردوں کا شاگرد ہے ایک ہارے سے در پڑتا تھا وہ دانش اس کا شاگرد ہے ایک ملک وسیم کا شاگرد ہے ایک عمر ہمارا میرے بھانجے کا شاگرد ہے اور یہ سارے میرے شاگرد ہیں یا میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور پھر کہتا یہ ہے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا مجھے کہتا ہے میں تیرا شاگرد تھوڑا ہوں یہ میں نے کانوں سے سنا میں تیرا شاگرد تھوڑا ہوں بہت اچھا میرے شاگردوں کا شاگرد ہے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہاں جی شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے جی تیسری جگہ یہ میرے مول نذیر صاحب کے شاگرد ہیں نا اللہ تو شرم نہیں آتی پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ تکبر لیا یہ حسین کے گھرانے سے ملا ہے استاد کا گستاخ ہونا اور مجھے کہتا ہے تو گستاخ ہے استاد کا تو بن گیا تو اور میں نے استاد کو نہیں چھوڑا میں نے سچ کا استاد نے مجھے چھوڑا اور یہ تمہیں سارا پتا ہے جان بوجھ کر ڈنڈی مارتا ہے اور ڈنڈی مارنا یزیدیوں کا کام ہے سجدوں کا نہیں ہے ہاں یہ یزیدیوں کا کام ہے اور استادوں کا گستاخ ہونا بھی یہ یزیدیوں کے کھاتے میں آتا ہے جی حسینیوں کے کھاتے میں نہیں آتا ورنہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت زید ابن ثابت سے پڑھتے ہیں تو جب وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں تو رکاب پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا ہم آل بیت کو یہی حکم ہوا ہے کہ اپنے اساتذہ اور مشائق اور علماء اور فضلاء اور کوبرا اور بزرگوں کا ایسے ہی ادب کرے اللہ یہ ان سے صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے جی کدھر گیا کدھر گیا وہ سبق تمہیں پتہ ہے میں نے صرف حق سچ کہا تھا اسی وجہ سے میں نے استاد کا جنازہ پڑھا استاد مجھے چھوڑ گیا میں نے نہیں چھوڑا تھا اور جب ہم حق کہیں اور ہمیں کچھ چھوڑ جائے تو پھر ہزار بار چھوڑ جائے پھر ہزار بار چھوڑ جائے بھائی اور اصول اور فروغ کا فرق بھی تم خود سمجھتے ہو اگر علم ہو تو میرے بھائی اب میں وجوہات بیان کی وجوہات اسباب محرکات مہیجات پیش کرنے کے بعد اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں یہ پہلی قسط میں میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مدثر شاہ نے یہ کہا کہ صحابہ نے رخصت پر عمل کیا یزید کے مسئلے میں اور امام عالی مقام نے عظیمت پہ عمل کیا ناچیز نے الحمد جب سے اللہ پاک نے اس مسئلے پر غور فکر اور تعامل کرنے کا ناشیز کو فضل عنایت فرمایا تو غور کیا علامہ مناظر اسلام کاشف اقبال مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں ناشید نے پہلے دن سے ہی تسلیم نہ کیا اور نہ ہی کسی مسلمان بندے کا دل اس کو برداشت کر سکتا ہے کیوں کہ صحابہ کرام کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے رخصت پہ عمل کیا امام عالی مقام کی عظیمت اپنی جگہ بات سمجھنا اس کے درپا ہونا مقصود نہیں ہے اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے وہ ایک عام چیز ہے عام کا مطلب ہے سب لوگ لوگوں کی زبان پہ یہ ہے لیکن صحابہ کرام کے متعلق یہ الفاظ جو بولے جا رہے ہیں انہوں نے رخصت پہ عمل کیا یہ گستاخی ہے یہ صحابہ کی گستاخی ہے اور وہ اہل بیت کرام جنہوں نے یزید کی بات کی تھی اور یہ تاریخ کا ناقابل تردید باب ہے جی ان شاء اللہ عزیز کتاب کے اندر بھی میرے موجود ہے اگر سے بیچارے کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ مدثر شاہ کے اندر یا سمجھ نہیں ہے سمجھ سے فارغ ہے اور یا حضرت اہل ہوا اور اہل باطل کی طرح انانیت کا شکار ہیں ہوا کا شکار ہیں اور ہوا نفس کی وجہ سے ادھر حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے میں انشاءاللہ پھر بھی تبدیل کروں گا اگر سے کتاب میں بھی موجود ہے یعنی اہل بیت کا بیت کر اس پر پھر تبدیل کروں گا ان تو میرے بھائی اس وقت میں اسی مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا صحابہ کے عمل کو رخصت کہنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات کیا رخصت کا معنی رخصت کی تعریف رخصت کی حقیقت صحابہ کے عمل پر صادق بھی آتا ہے لاگو بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں اس پہ آپ غور کرو سب سے پہلے یہ سمجھو کہ بیعت صحابہ کرام کا یا اہل بیت کرام کا بیعت کرنا اور بیعت نہ کرنا یہ اس باب میں جائے گا علم کلام کے کسی باب میں جائے گا علم فقہ کے کسی باب میں جائے گا کس کے باب میں جائے گا بھائی پہلے تو یہ تعین کرنا ضروری ہے مدثر شاہ بیچارے کی اتنا ضرورت ہی نہیں کہ وہ تعین کر پائے کہ یہ کون سے باب کا مسالہ ہے اور کون سے فن سے متعلق ہے یہ وہ نہیں جانتا بچارا میرے بھائیوں سنیے گا صحابہ کرام جنہوں نے انکار بیعت کیا یا امام عالی مقام نے انکار بیعت فرمایا بات کو سمجھنا اس کو علم عقائد کون سا علم عقائد اور علم فقہ میں بیان کیا جاتا ہے یعنی اس اس مسئلے کا تعلق عقائد کے فن کے ساتھ علماء جوڑتے ہیں تصوف والے بھی بیان کرتے ہیں امر بلمارو نارم اور علم الاخلاق جس کو کہتے ہیں علم الاخلاق والے بھی بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات بعض فقہ کی کتابیں بھی امر بالمعروف اور المنکر کے باب کو چھیڑتے اور ذکر کرتے ہیں یہ مسئلہ اصل میں عامر بالمعروف اور نہاجن المنکر کا ہے جس کو حسبہ کہا جاتا ہے حسبہ اہل علم کی زبان میں حسبہ کہتے ہیں نیکی کا کہنا بدی سے روکنا اس یہ دونوں کام جو مل کے ملا کے کرنے ہوتے ہیں ان کو حسبہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حسبہ علماء کی زبان امام غزالی حجت الاسلام نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے احیاء علوم الدین شریف یہ دیکھ احیاء علوم الدین شریف میں اس باب کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ جس طرح کی ان کی عادت شریف ہے بیان فرمایا یہ دیکھیے کتاب العمر ورنہ معروف المنکر ٹھیک ہے یہ آگے سمجھ فکہ بھی اس کو لیتے ہیں امر بالمعروف معروف اور ناجر کو اس کے مسائل وہ بھی بیان فرماتے ہیں کبھی کتاب الاستحسان میں فرماتے ہیں کبھی اکراہ باب الاکراہ کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں عقائد بتائیں اتنا بڑا مسئلہ اہم ہے کہ عقائد والے جو ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں اس کو اور بڑی اہمیت یہ مثلا مثال کے طور پر امام سیف الدین آمدی ان کے ابکار اور افکار تین جلدوں میں عقیدے پر کتاب ہے ہاں جی تین جلدوں میں تو اس کے آخر میں انہوں نے یہی باب ذکر فرمایا اور اس کے مسائل پر روشنی فرمائی الفصل الثانی آخر بالکل آخر میں فی یا جب وہ آلیہ لامر بالمعروف بن اللہ کر و مل یا جو اس سے پہلے ایک فاصل پہلی باندھی تھی وجوب الامر یہ الاصل الثانی بالمعروف والنہی عن المنکر دیکھ رہے ہو یہ عقیدہ یعنی اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے یہ کہ ہمارے علماء کلام عقائد اور کلام کی کتابوں کے آخر میں اس کو ذکر فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ شرح مقاصد ہے تفتہ ذانی رحمہ اللہ کی اس کے آخر میں بھی یہ باب ہے جی اب میرے بھائیوں یہ مسئلہ بات کو سمجھو یہ آتا ہے امر بالمعروف اور نہجن المنکر کے باب میں یعنی ہسبا کے باب میں آتا ہے کہاں آتا ہے ہسبا کے باب میں آتا ہے اب جو ہسبا ہے میں حسبے کا لفظ استعمال کروں گا اور مراد وہی لینا نیکی سے نیکی کہنا اور بدی سے روکنا نیکی کہنا امر بالمعروف اور نہا جانل اب میں اختصار کے ساتھ دونوں کے لیے حسبہ کا لفظ استعمال کروں گا اپنے باقی بیان کے اندر کیونکہ لفظ سمجھ لیا آپ ٹھیک ہے اب یہ جو حسبہ ہے میرے بھائی اس کی کچھ شرائط ہیں نماز کے بھی شرائط ہیں جتنے آکام ہیں شرائط ہیں اس کی بھی شرائط ہیں اب شرائط اس کے جو ہیں کچھ ہیں وجوب کے اور کچھ ہیں جواز کے شرائط وجوب اور شرائط شرائط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو یہ حسبہ لازم نہیں ہوگا مسلمان پر ہاں جی اور اگر پائی جائیں گی تو لازم ہو جائے گا واجب ہو جائے گا دوسرا ہو گیا جواز شرائط جواز اب شرائط جواز کیا ہے کہ وہ پائی جائیں گی تو جائز ہوگا اگر نہیں پائی جائیں گی تو حرام ہو جائے گا جی یعنی دوسرے لفظوں میں اب اب تبلیغ کہہ لو میرے خیال میں ہسب حسبہ کی جگہ لفظ تبلیغ آسان ہے ٹھیک ہے کہ تبلیغ کے واجب ہونے کی بھی شرطیں ہیں اور جائز ہونے کی بھی شرطیں اگر جائز ہونے کی شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو جائز ہی نہیں ہوگا حرام بن جائے گا تبلیغ کرنا حرام ہو جائے گا اب شرائط جواز میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے جو میں تمام اماموں کی کتابیں جو اس موضوع پر ہیں ان سے دکھا سکتا ہوں مالکی مذہب کے حمبلی مذہب کے شافعی مذہب کے حنفی مذہب کے کسی بھی مذہب کے حتیٰ کہ وہ جو اہل ظواہر ہیں ان سے بھی میں یہ تمام چیزیں آپ کو یعنی دکھا سکتا ہوں ہاں جی اور نمونے کے طور پر ایک ایک مذہب کی کتاب دکھا دوں گا ہاں یعنی مذہب کی ایک ایک مذہب کی ایک ایک کتاب دکھا دوں گا ٹھیک ہے نا ہاں تاکہ اگلے کا گھر پورا ہو جائے ٹھیک ہے دوائیاں کوٹنا اور ہے اور علم بیان کرنا اور ہے علم میں رہنا اور ہے بھائی جی خیر اب میرے بھائی سننے اس مسئلے پر سب سے پہلے میں امام غزالی کا حوالہ پیش کروں گا کیونکہ وہ مدثر شاہ کے پاس بھی یہ حوالہ ہوگا یہ کتاب یا علوم الدین شریف ہوگی تو حضرت بھی دیکھ سکیں گے جی افسوس ہے یار اللہ اکبر و کبیر یہ دیکھیے جائز ہونے کی شرط شرط کیا ہے شرائط تو کافی ان میں سے ایک ہے جو بیان کر رہا ہوں وہ کیا شرائط جواز میں سے ایک شرط کہ جس برائی کو تم روکنا چاہتے ہو اس برائی سے بڑی برائی تمہارے روکنے کی وجہ سے پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو بڑے فساد کے پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں لیکن یہ خطرہ ہے کہ فساد پھیل جائے گا اور جس برائی کو روک رہا ہوں اس سے بڑی برائیاں اور پیدا ہو جائیں گی تو تمہارا تبلیغ کرنا حرام ہو جائے گا اسلام دین حکمت ہے اسلام کیا ہے دین حکمت ہے ماشاء اللہ یہ فتح و رضوی ابھی آ گیا جی کیونکہ مدثر شاہ جو ہے نا وہ زور دیتا ہے کہ میں رضوی ہوں تو میں امام اہل سنت کے حوالے سے ہی حضرت کی خدمت کروں گا جی اب میرے بھائی بات کو سمجھنا کیا کہا میں نے یہ اسلام دین ہے بولو بولو چھوٹا نقصان اس سے بچتے بچتے اپنے بڑے نقصان کر لینا اس کی کوئی عقل اجازت دیتا ہے سچی بولنا حکیم دوائی جب دیتا ہے نا کسی کو کہتا ہے بھائی یہ بیماری تمہیں ہے بہتر یہی ہے کہ اس پر صبر کرو اس کو نہ چھیڑو ورنہ اس سے بڑی بیماری لگنے کا خطرہ ہے تمہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بس چھوڑ دیا ابھی مان سے بتانا حکمت ادیان اور حکمت ابدان جب ابدان کے اندر یہ حکمت ہے تو ادیان کے اندر بھی موجود ہے کہ کوئی ایسی یہ, یہ, یہ کوئی دینداری نہیں کوئی تبلیغ نہیں ہے کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹی برائی روکیں اور بڑی برائی پیدا ہو جائیں اور فساد کھڑا ہو جائیں بات نہیں سمجھے حتیٰ کہ اگر بدی سے تم ایک بدی کو روکنا چاہتے ہو اس کے روکنے سے دوسروں کی جان ہلاک ہو جائے گی ایک ہے فقط تیری جان جانا فقط تیری جانے کا خطرہ ہو تو اور بات ہے اس کی اجازت ہے اگر تو کودنا چاہتا ہے تو کود جا ٹھیک ہے لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب تیرے تک محدود رہے اگر ایک برائی روکنے سے دوسروں کی طرف ظلم اور تعدی تجاوز کر جائے گا ظلم و تعدی پھیل جائے گا دوسرے بیچارے مبتلا ہو جائیں گے اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا تبلیغ کرنے کی اب امام غزالی کی بارت سنو یہ سنیے گا جی آپ فرماتے ہیں وہ اما ان رافا سے کن متغل بن ویف اند ہی خادہ عالم ان لہ ان کر لشاری بل کا دہ وہ بارہ قباتا ہوں فهذا مما لا را للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثرا ويفضيه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراما بل ينبغي أن يكون حراما Thank you. وانما يستحب له الانكار اذا قدر على ابطال المنكر او ظهر لفعله فائده وذلك بشرط ان يقتصر المكروه عليه مصیبت صرف اس تک رہے آگے نہ پھیلنے پائے آپ کہتے ہیں جی میں تو مجاہد بنوں لیکن گھر کا گھر جو ہے اور جو باقی مسلمان ہیں ان کو مصیبت میں ڈال دو تو ایسی تبلیغ کی اجازت اسلام نہیں دیتا سیدھی ساری بات ہے بات سمجھ آ گئی یہ حرام ہے حرام ہے بولو بولو امام غزالی کا حوالہ آپ نے سن لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیے گا یہ آمدی امام آمدی عقیدے کا اور اصول فقہ کا سپا سال آ رہا ہے یہ بندہ جی امیر ہے تفتانی شریف جرجانی وغیرہ سب دو فنون میں ان کی اتباع کرتے ہیں سیف الدین آمدی کی ابن حاجب جیسے اتباع کرتے ہیں ان کی ابن حاجب نے انہی کی کتاب الحکام فی اصول الحکام کو مختصر کیا اور پھر مختصر منتہا بنائی اور پھر مختصر منتہا بنائی ابن حاجب رحمہ اللہ نے یہ آمدین اپنی اسی کتاب میں ابکار الافکار جو آپ کو دکھا چکا ہوں میرے بھائیوں اس کے اندر لکھتے ہیں اللہ اکبر امام غزالی شافعی مذہب کے ان کے بعد حنبلی مذہب کے امام قاضی ابو جعلا یہ ان کی کتاب شریف ہے معتمد فی اصول الدین آپ کو پتا ہے کہ قاضی ابو اعالا کا حنبلی مذہب میں کیا مقام ہے شیخ مذہب ان کو کہتے ہیں جی آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کے مقام کا کہ غوث پاک میرا جو ہیں وہ ان کے شاگردوں کے شاگرد بنتے ہیں قاضی ابو جالا کے اب میرے بھائی قاضی ابو جالا المعتمد میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چورانوے باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فرمایا والا امر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبان علی کل مکلف عالم بقبح المنکر قادر علی دفع قادر علی دفعه علی وجه لا يؤدی الى ضرر ففساد عظیم منه یہ لفظ ہے کہ ہر مکلف پر جو قادر ہو آکام کو جاننے والا ہو اس پر یہ فرض ہے لیکن بشرطے کے تبلیغ کرنے سے ذرر اور فساد عظیم اس برائی کی بنسبت پیدا نہ ہونے پائے اگر پیدا ہوگا تو حرام ہو جائے گا یہ ہمبلی مذہب کا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد مالکی مذہب کے امام ابن عبد البار کی عتم اور بڑا حوالہ ان کے اس کے بعد بڑا حوالہ وہ جو عام لوگوں کے پاس موجود ہے وہ شرعبی اعلی مسلم ہے شرعبی مالکی اعلی مسلم اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں شافعی باقی پیچھے رہ گئے حنفی حنفی رہ گئے تو میرے بھائی طریقہ محمدیہ دیکھ لیں امام برکلی کا اماموں کی ویسے کتابیں گنی نہیں جاتی اس موضوع پر جی اب میرے بھائیو یہ جاننے کے بعد کہ تبلیغ ہر وقت ہر موقع ہر جگہ ہر مقام پر فرض نہیں کوئی ایسا وقت اور موقع بھی ہوتا ہے جہاں کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے میرے بھائیوں اب صحابہ کرام نے جن حضرات نے بیعت کر لی تھی دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ عمل بنتا ہے امر بن معروف اور ناہجن المرکر کے بار سے یہی ہے نا یہی کہو گے نا کہ جی فلاں ڈٹ گیا فلاں نہیں ڈٹا کہہ دیا نہیں کہا یہی کہو گے نا تو یہی امر بل معروف اور منکر کباب ہے اور کیا یہی مسئلہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے جی اب میرے بھائی اور صحابہ کرام ردوان اللہ انہوں نے جو بیعت کر لی تو دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ان پر بیعت نہ کرنا کیا بیعت نہ کرنا یعنی کیا مطلب کہ یزید کے حاکم بننے والی جو برائی تھی جس طرح کے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر صورت میں اس وقت برا تھا اور یہ بہت بڑی برائی تھی ایسے ہے اب اس برائی سے روکنا فرض بنتا تھا کہ نہیں اب بات سمجھو تاریخ گواہ ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ بیعت یزید سے انکار کرنے پر فسادات اور قتل و غارت کا بازار گرم ہونا تھا مان لیا وہ شراب پیتا تھا اس وقت مان لیا وہ نماز چھوڑتا تھا مان لیا زنا کرتا تھا لیکن یہ گناہ اس تک وہ محدود تھے جب انکار کیا جاتا بیعت سے تو خون ریزی فسادات ایک جرم یا دو یا چار دس جرموں کو روکتے روکتے ہزاروں جرائم پیدا ہو جاتے اور وہ مستقبل میں ہوئے آپ کو معلوم ہے مدینے والوں نے جب یزید کی بیعت توڑی تو کیا ہوا مدینہ کی بے حرمتی کیا یہ تھوڑا فساد ہے قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا مدینہ شریف کے اندر بے گناہ جانے بھی ماری گئی یعنی جو یزید کی نظر میں بھی بے گناہ تھے وہ بھی مارے گئے یہ فسادات یہ زر عظیم اس سے پیدا ہو رہا تھا پیدا ہونے کا خطرہ تھا اب اس خطرے کی بنا پر صحابہ پر تو الٹا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ بیعت کر لیں تاکہ دوسری امت فساد سے بچ جائے اب یہاں صحابہ کا اپنی جان بچانا مقصود نہیں تھا امت مسلمہ کو فساد سے بچانا مقصود تھا اور یہی حکمت حضرت معاویہ کے سامنے تھی حالات ہی ایسے بن چکے تھے کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو جیسے پیچھے حالات بنے تھے صحابہ بھی دیکھ چکے تھے کہ حضرت معاویہ اور مولا علی کا مسئلہ کتنا طول پکڑ گیا کتنی جانیں چلی گئی مسلمانوں کی کفر مضبوط ہوا مسلمان اندر سے کمزور ہوئے یہ مسلحت شریعی تھی بہت بڑی مسلحت تھی شریعت کی امت کو فساد سے بچانا اسلام کو کمزور ہونے سے بچانا میرے بھائیو ابھی بتا چکا ہوں سنا چکا ہوں کتابوں سے کہ ایسے حال میں تبلیغ کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے تو جن صحابہ کرام نے بیعت کی بات کو سمجھنا جن صحابہ کرام نے بیعت کی تھی انہوں نے تو خدا کا ایک فرض پورا کیا اور حرام سے بچے شریعت کا فرض پورا کیا اور حرام سے بچے تو مدثر شاہ کو اگر اس بات کا پتہ نہ ہو تو ہمیں تو معلوم ہے کہ فرض واجب احکام ان کو کہتے ہیں احکام تکلیفیہ احکام تکلیفیہ عظیمت کے درجے میں آتے ہیں وہ رخصت کے درجے میں نہیں جاتے کاش کیا ہے تو نے شاشی پڑی ہوتی کاش تو نے المنار اور نور اور انوار پڑی ہوتی انہیں تو دیکھی نہیں ہوگی پڑھنا تو وہ جا رہا یہ باب مجھے سمجھا دے اردو ہی سے سمجھا دے جا اردو پڑھ پڑھ کر سمجھا دے یہ دیکھیے گا یہ اصول الشاشی اور المنار یہ ناسمات الاسحار علامہ شامی کی صاحب در مختار کی افاظت الانوار علی المنار اس پر ناسمات الاسہار علامہ شامی کی اس میں صاف موجود ہے آج ہی میں نے طلباء کو سبق پڑھا عظیمت اور رخصت کا کیونکہ ہمارا سبق چل رہا ہے احکام کا تو احکام کی بات میں یہ آتی ہے احکام جو احکام خدا بندی دو قسم ہوتے ہیں ایک عظیمت ہوتے ہیں ایک رخصت ہوتے ہیں بولتے نہیں دوسرے لفظوں میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہو کہ مشروعات شرعیہ جو ہوتے ہیں وہ دو قسم ہیں ایک ہوتے ہیں عظیمت ایک ہوتے ہیں رخصت نہیں پتا تو اس کو نہیں پتا یار ہمیں تو پتا ہے ہم تو پڑھا چکے ہیں عظیمت اور رخصت اب علماء فرماتے ہیں یہ یہ دیکھو یہ دیکھو میرے بھائی یہ دیکھو یہ نسمات الاسہار والا ہے کراچی کی چھپی ہوئی ایک سو تریسٹھ سفے پر اب المشروعات المشروخاتی نوعین عظیمت پھر اس کی تعریف کی رخصت رخصت کی چار قسمیں بنائی آج پڑھایا کہ نہیں او میرے بھائیو سنو رخصت کا معنی کیا ہے رخصت کا معنی یسر سہولت ملائمی نرمی یہ لفظ رخصت کے معنی ہیں رخصت کا معنی سہولت آسانی یار جب آپ کہتے ہیں یار تمہیں رخصت ہے یہ کر لے ہمیں تو شاہ صاحب نے یار یہ رخصت دے دی یعنی رخصت بمانا اجازت ہو گئی ایسے ہے اللہ شامی رحمہ اللہ نہ سماعت میں فرماتے ہیں یہ دیکھیے نہ سماعت میں فرماتے ہیں وہ ان مدار رخصت ہو و و تحصیر رخصت کا دار و مدار آسانی پیدا کرنے پر ہے عظیمت میں عظیمت میں احکام ہوتے ہیں ان میں مشقت ہے ادھر آسانی ہے یہ رخصت ہے رخصت میں آسانی ہوتی ہے آپ کے لیے یہی الفاظ کافی ہیں اس سے زیادہ آپ کو پریشان کرنا ہے رخصت میں آسانیاں ہوتی ہیں عظیمت میں مشقتیں ہوتی ہیں فرائض واجبات وغیرہ حرام یہ سب عظیمت میں جاتے ہیں کیوں ان میں کیا ہے سختی ہے سختی ہے کیا ہے سختی ہے او یار سوچو تو صحیح شریعت جب یہ کہہ رہی ہے شریعت جب یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے حال میں جب فساد زیادہ پہنا یعنی ایک برائی روکنے سے دو چار دس برائیاں روکنے سے ان کی بہ نسبت بڑے جرائم اور بڑے فسادات کھڑے ہونے کا خطرہ ہو تو شریعت کہتی ہے تبلیغ حرام ہے امر بل مارو منکر ان کر حرام ہے حسبہ حرام ہے اور جب حرام ہو گیا تو وہ تو بن گیا عظیمت تو صحابہ حرام سے بچے تو عظیمت پر عمل کیا رخصت کیسے کہہ رہے اس کو اگر کوئی علم نہیں رکھتا تو علم والوں سے پوچھ لے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی عالم ہوتا ہے امام ہوتا ہے بہت بڑا لیکن بر وقت جیسے کہتے ہیں پھسل جاتا ہے بندہ غلطی ہو جاتی ہے وہم لگ جاتا ہے بات مستحضر نہیں ہوتی وہ اور بات ہے لیکن ایسے لوگ اہل علم جب ان پر تنبیہ کر دی جائے ان کو بتا دیا جائے حضرت یہاں پر آپ سے فروغ لاشت ہو گئی مسامت ہو گئی غلطی ہو گئی وہ ہم لگ گیا تو وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں جاہل اور احمد کا کام ہے عالم کے آگے اڑے رہنا اور اپنی غلطی پر اڑے رہنا یہ جاہل اور احمد کا کام ہے یہ علم والے کا کام نہیں ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی سمجھے نہیں یار سمجھے نہیں سنو اب آپ کو پتا چل گیا کہ صحابہ کا عمل عظیمت تھا رخصت نہیں تھا بات نہیں سمجھے عظیمت تھا رخصت رخصت نہیں تھا اب میں سادے لفظوں میں آنا چاہتا ہوں آ جاؤں دیکھو میں نے کیوں کہا کہ وہ گستاخ بن رہا ہے صحابہ کا اور کا بتاؤں وجہ وجہ بتاؤں بولتے نہیں سنیے گستاخی کیوں بنتی ہے رخصت کا دوسرا معنی یہ ہے جس طرح کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کرتے کہ اپنی جان بچانے کے لیے بولو اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کے دین بات کو سمجھنا دوسروں کے دین اور دنیا کو نقصان دینا ہلاک کرنا یا اپنا دین دنیا ہلاک کرنا یہ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح یہ رخصت ہے رخصت لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کیا اپنی جان بچانے کے لیے یا ہاں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا دین اور دنیا یا لوگوں کا دین دنیا ہلاک کر دینا برباد کر دینا اپنی جان بچانے کے لیے اس کو رخصت کے سمجھتے ہیں ایسے ہے نا بات سمجھو ایسے سمجھتے ہیں نا اب ایمان سے بتانا ذرا بھائیو تم ایسا کرو گے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا دین اپنی اولاد اپنی خاندان اپنے رشتہ دار اپنی حضور کی امت سب کا دین اور ایمان تباہ کر ڈالو اس کو ہلاک کر دو اس کو ہلاکت میں ڈال دو دین دنیا ان کی تباہ کر دو اپنی جان بچا لو تم کرو گے ایمان سے بتانا جو کام تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے صحابہ کرام کے لیے اس کو ماننا یہ کتنا بڑی گستاخی ہے یار اب میں کہتا ہوں مدثر شاہ سے پوچھتا ہوں اپنی زبان سے کہتا کیوں نہیں اور یہ ایک مرتبہ اس نے قسط میں بیان کیا تو اس کے اندر جب یہ بات آئی نا تو اس کو فوراً اندر نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے کیا کہہ رہا ہے تو فوراً کہتا ہے صحابہ کرام بہرحال جان دینے سے گھبراتے نہیں تھے جان دینے سے گھبراتے نہیں تھے تو تیرے نزدیک رخصت کہاں بن گئی وہ کیسے بن گئی بتا تو صحیح سچ بات منہ سے نکل جاتی ہے شاہ اب پہلے تو کہہ دیا کہ صحابہ جان دینے سے نہیں گھبراتے تھے دین کے لیے ہر قربانی دیتے تھے بتا یہ بات صحیح ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے صحابہ ایسے ہی تھے لیکن بتا یہ جو تو الزام لگا رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے دین ہلاک کر دیا تو کچھ تو شرم کر اور گستاخی کس کا نام ہے اگر لزوم و التظام کا فرق نہ ہوتا تو میں تجھے حقیقتاً گستاخ کہتا لیکن جواب غزل کے طور پر گستاخ کہہ رہا ہوں میں تیری طرح جاہل نہیں ہوں اس کو علم والا سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اگر تو التظام کرے اور یہ لفظ کہے کہ صحابہ اپنی جان بچانے میں جان بچانے کے چکر میں اپنا اور لوگوں کا دین ہلاک کر دیا اگر تو کہے تو پھر تجھ پر حقیقت گستاخ صحابہ ہونے کا فتوا دوں گا لیکن تو کیونکہ لفظ ایسا بول رہا ہے جس میں یہ مانا پایا جا رہا ہے لیکن جب بات آتی ہے تو کہتا ہے نہیں صحابہ کرام جان دینے سے نہیں گھبراتے تھے تو اب پھر میں تمہیں جواب جواب آ غزل کے طور پر تو کہہ سکتا ہوں گستاخ کیونکہ تیرے کلام سے لازم آ رہی ہے گستاخی اور تمہیں میں حقیقت گستاخ اس وجہ سے نہیں کہتا کہ تو التظام نہیں کر رہا ہم التظام اور لزوم کے فرق کو جانتے ہیں تو جاہل ہے تو جاہل ہے تو اس فرق کو نہیں جانتا جی اور تو جتنا ہمارے خلاف جائے گا تیرا علم اڑتا چلا جائے گا جی اپنی کرامت یہ بھی دیکھ لینا ذرا جی پہ اڑ گیا ہے علم اڑا ہے تو ہمارے مقابلے میں علم ہوتا تو آپ بولنے کے آپ زبان سی لیتے منہ سی لیتے مفتی زماں بھر کر بیٹھ جاتا ہے بات نہیں سمجھے بھائی ادھر دیکھو میرے بھائیو تو صحابہ نے کیا عظیمت پہ عمل کیا اس پر رخصت کا مانا ہی سچا نہیں آتا وہ رخصت کی حقیقت ہی نہیں بنتی تو بنا کر دکھائے جب شریعت کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنے کی تمہیں رخصت نہیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ارے شریعت تو کہہ رہی ہے بڑے فساد پیدا ہوں گے ایسا کرنے کی تمہیں رخصت نہیں شریعت کہہ رہی ہے رخصت نہیں اور تو کہتا رخصت پر عمل کر رہے ہیں اس سے آسان کیا سمجھاؤں یار ایمان سے بتاؤ جب شریعت کہہ رہی ہے مجھے کہ تجھے رخصت نہیں ہے تو دوسرا کون کہے گا کہ یار تیسری تو رخصت پہ عمل کر رہا ہے میں جب اس پر عمل کروں گا جس کو جس جو شریعت جس کی رخصت نہیں دے رہی جب میں اس کو نہ کروں اس سے ترک کروں اس کو ترک کروں تو میں تو شریعت پہ عمل کر رہا ہوں عظیمت پہ عمل کر رہا ہوں مجھ سے مجھ سے رخصت کی نفی ہو رہی ہے سلم ہو رہا ہے ارے بھائی اس کو اتنا تمیز نہیں ثبوت رخصت اور سل رخصت یہ نقیزیں ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے تناقض ہے میری بات نہیں سمجھے تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیو کہ صحابہ کرام نے عظیمت پہ عمل فرمایا کس پہ عمل فرمایا عظیمت پہ عمل فرمایا اور سنو یہاں پر اس کو پتا نہیں ہوگا اللہ من اکرہ آیت تو پڑھ دی پتہ نہیں ہے کیا کہنا چاہ رہی ہے سنو یہ وضاحت کر دیتا ہوں کر دوں اکرا جبر کیا ٹھیک ہے رخصت کی بات صورتیں ایسی ہیں بات قسمیں ایسی ہیں جو جبر سے پیدا ہوتی ہیں کیسے کیسے پیدا ہوتی ہیں آپ جس طرح جانتے ہیں کہ کسی نے تلوار اٹھائی اور کہا کلمہ کفر جاری کر یہ صورت رخصت ہے یہ رخصت ہے لیکن یہاں پر عظیم اولا ہے چار قسمیں آج ہی پڑھا کر سمجھایا آپ کو ٹھیک ہے سبب محرم پایا گیا حرمت بھی پائی گئی ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اس کا اس اس کا کا عوض جو ہے اس کا عوض جو ہے وہ کیونکہ ممکن ہے اس وجہ سے عظیمت اللہ ہو گئی بولتے نہیں او میرے بھائیو پڑھ لینا ایسا سنو اگر کوئی آدمی کسی پر جبر کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن افعال پر جبر کیا جاتا ہے ان ان افعال کی قسمیں کتنی ہیں اس کو کہو تو پڑھ تو نہیں سکتا تو اپنے بھائی جان سید مراتب شاہ صاحب سے سمجھ لے تجھے تو نہیں پائے گا یہ موسوا تیرے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں موسوا فقیہ جو ہے پینتالیس جلدوں میں اس کے اندر اس ان چار قسموں کی وضاحت ہے اب سنیے ایک بندہ کسی کو اکرا کرتا ہے کیا کرتا ہے اکرا کرتا ہے جبر کرتا ہے کہ تلوار دکھاتا ہے تیرے بازو توڑ دوں گا یا جان مار دوں گا کیا مار دوں گا جان مار دوں گا تو کس, کسی دوسرے بندے کو مار یہ بات ہے رخصت کی چار اقسام افعال کی وہ خود بتا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں ایک شخص کسی کو دھمکی دیتا ہے اکراہ ملجی کرتا ہے احناف کے نزدیک یا دوسروں کے نزدیک اور کہتا ہے بھائی دوسرے بندے کو مار فلاں کے بازو توڑ دینے تو تجھے مار دوں گا اب یہ جبر اور اکرا ہے سنیے گا یہ جبر اور اکرا ہے لیکن اس جبر و اکرا سے وہ فیل جائز نہیں بنے گا جی حرام ہے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان مارنا کیوں کہ تیری بھی جان ہے اس کی بھی جان ہے اس کی مارتا ہے اپنی بچاتا ہے خیر تو ہے اپنی جانے میں بس شریعت تو یہ کہہ رہی ہے شاہ جی علامہ نوکریا پڑھ لیا پتا ہے نہیں شرح کا مسائل جانتے نہیں ہو دھوڑ میں ٹٹو چھوڑ دیتے ہو مسئلہ تو یہ ہے اب بتائیے گا یزید کی طرف سے جبر ہے اللہ تم کہہ رہے ہو رخصت رخصت بنا کر دکھاؤ ذرا جزید کی طرف سے اگر جبر مانا جائے بات سمجھ رہے اور حضرت معاویہ کی طرف سے جبر اگر مانا جائے تو بتاؤ جبر کس چیز پر ہو رہا ہے کہ اس کی بیعت کرو ایسے ہے نا اب اس کی بیعت کرنے کرنا فی ذات ہی بیعت کرنا کوئی گناہ جرم نہیں تھا محض تمہارے بقول اس وقت بھی وہ فاسق تھا تو اس کا مطلب ہے کبھی لے غیر ہوا یعنی اس کے فسق کی وجہ سے اس کی بیعت ناجائز ہو رہی ہے فی ذات ہی بیعت جائز عمل ہے وہ ناجائز نہیں ہوتا بات نہیں سمجھے محض اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ وہ فاسق ہے اس وقت تمہارے نزدیک ہے تو جب وہ فاسق ہے تو فاسق کی بیعت ہونے کی وجہ سے وہ وہ بیعت ناجائز ہو رہی اب ایسے نا بتاؤ فاسق کی بیعت کیوں ناجائز ہے اسی وجہ سے نا وہ فسکو فجور کرے گا بولو فساد پھیلائے گا دین کے خلاف کام کرے گا ہے لوگوں کی دین دنیا ہلاک کرے گا یہی خطرہ تھا نا بولتے نہیں یہی خطرہ تھا اب بات کو سمجھاؤ سمجھو کہ کسی پر جبر کرنا اس لیے ایک ہے تیری جان مارتے ہیں خنزیر کھا لے فلاں کر لے ضرر اپنے تک محدود ہے دوسرا ہے دوسرے کو ضرر دینا ایک ہے دوسرے کو ضرر دینا صرف جان مار دیں گے ورنہ کر دوسرے کو قتل کر اس اس کو کا بازو توڑ دے بات سمجھیے گا دوسرے کو نقصان پہنچانے کی دھمکی ہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں جب اجازت نہیں تو صحابہ کو کیسے اجازت مل گئی کہ تم اپنی جان بچا لو اور لوگوں کا دین ایمان سب ہلاکت میں ڈال دو وہ تو لوگوں کا نقصان کی بات ہے وہ پیر تو کیسے اس کو رخصت کہتا ہے تو اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ صحابہ نے حرام کام کیا وہ شرم کر جو کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں تو خود کہہ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو ہر قربانی صدیق کے دور میں فاروق کے دور میں عثمان کے دور میں ہر قربانی دینے سے وہ درگ نہیں کرتے اور آگے ایک لونڈا سا جزید ہے اس سے گھبرا گئے اور پھر تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ جی در سے اکڑا تھا تو امام حسین نے تو عظیمت پہ عمل کیا اور صحابہ کرام جو ہے انہوں نے جان بچانے سے جان وہ جان بچانے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں یہ تو کہنا بتا یہ نقصان ان کی ذات کا ہو رہا تھا یا دین کا اور لوگوں کا ہو رہا تھا تو ایسے کراہ ایسے کراہ پر ناجائز کام کرتے کب کہاں ہو سکتا ہے ذرا بتا تو صحیح اسی وجہ سے میں نے کہا او شاہ مجھے یہ تو بتا دے کہ مسلحت ذاتی ہوتی ہے اور مسلحت شرعی یا مسلحت عامہ دو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے جا بتا دے میں اتنے سوالات تجھے ڈالوں گا کہ تو ایک ایک سوال کے نیچے قیامت تک نہیں نکل سکے گا تیری کیا ضرورت ہے تجھے پتہ نہیں تجھے احساس نہیں تھا میں کس کو چھیڑ رہا ہوں بڑا بیت تو تو آل بیت کی ڈنڈ لا رہا ہے میں ثابت کروں گا تو گستاخ آل بیت تو گستاخ صحابہ نہ میں ثابت کروں میرے ناک کاٹ دینا تیرے انکار سے کیا بنے گا تیری کلام سے لازم آئے گا تیری کلام بدبودار کلام وہ بدبو پھیلائے گی اور رافضیوں کو جرت دے گی صحابہ پر تبرے کرنے کی تیری رخصت کو لے کر چلتے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ صحابہ کرام وہ دگا باز اور ڈرپوک لوگ تھے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے دین بھی دا پر لگا دیتے تھے کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے ظالم یہی تو رافضی کہتے ہیں اور وہ تیری زبان بول رہی ہے تو بتا تو گستاخ نہیں تو اور کیا ہے سنی یہ کہتا ہے سنو ہمارے جیسا گناگار ہمارے جیسا گناگار ایمان سے کہتا ہوں ہمارے جیسا گناگار جو ہے وہ دین کو خراب کرنا گوارا نہیں کرتا یار اور جان کی پرواہ نہیں کرتا اور مصطفیٰ کے یار کوئی عمر کا بیٹا ہے کوئی حضرت عباس کا بیٹا ہے کوئی اہل بیت ہے کوئی مولا علی کا بیٹا ہے کو کیسا ہے کو کیسا ہے وہ ظالمو اگر تمہیں تمیز نہیں ہے اور تم نے محمود ہزاروی کے پانی پی رکھے ہیں تو یہ تمہارا قصور ہے خبردار میرا یہ اعتراض اس کو پہلے رخصت بنا کر دکھاؤ صرف میں نے عظیمت بنایا تم رخصت بنا کر دکھاؤ پھر پھر تم صحابہ کو ڈرپو بزدل زمیر فروش دین فروش دین کو دا پر لگانے والے جان بچا کر دین کو ہلاک کرنے والے ثابت کر رہے ہو اور ظالم پھر کہتے میں سید ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی اور وہ بھی ایسے رنگ میں منہ سے کبھی نکلتا ہے وہ نہیں کر سکتے دین دین کا نقصان نہیں کر سکتے اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے رخصت پر چلتے ہیں کیا تماشا ہے رخصت میں دین کا نقصان ہونا ہے اور کیا ہونا ہے تو میرے بھائیوں آج کی اس قسط میں یہ پہلی قسط ہے میں نے اس کا جو سب سے بڑا ہوا بنا ہوا تھا رخصت اور انہوں نے عظیمت پہ عمل کیا انہوں نے رخصت پہ عمل کیا اور پیر اتنے میں پھول گیا اس کا پھولا شولا جو ہے وہ سب اللہ کے فضل سے ایک ہی کانٹا مارنے سے سب نکال دیا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں سب سے پہلے اس کا جواب بھرو ریکارڈ کراؤ اس کو رخصت ثابت کرو اور رخصت کی اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں رخصت کی قسمیں بھی بیان کرنا رخصت کی حقیقت بھی بیان کرنا عظیمت کی قسمیں بھی بیان کرنا عظیمت کی حقیقت بھی بیان کرنا اس کے بعد پھر اس کو تم نے رخصت ثابت کرنا ہے تو نے چیلنج کیا تھا خطا اشتہادی دکھا دے کسی امام نے لکھا ہو میں نے دکھا دیا اور تیری کتاب خبر پہنچ گئی اور میں نے امام روحبانی عجیب بات ہے کہ روحبانی ہمبلی ہمبلی مذہب کے لوگوں سے دکھائی اور تو نے کہا تھا کہ اگر دکھا دے تو میں موقف بدل جاؤں گا تو موقف نہیں بدلا میں عہد کرتا ہوں تیرے سے تو صرف رخصت ثابت کر دے میں موقف نہ بدلوں نہ کاٹ لینا میں تیرے دربار پہ آ جاؤں گا کسی کا منہ تھا میں تیرے سے راز کر کے بیٹھا ہوا تھا اور تو اس بھول میں پڑ گیا کہ میرا حیبت اور جلال اور دبدبا اور علمی رو بھی اتنا ہے کہ چشتی اس کے آگے نہیں بول سکتا اب بول کے دکھا دو تو شرم کرنی چاہیے اگر کوئی عزت کرتا ہے تو اس کا جواب عزت میں دینا چاہیے اللہ جل ہو ہمیں استحکامت اور آخری حوالہ سیدنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مدثر شاہ کہتا ہے مجھے میں رضوی ہوں میں امام اہل سنت کو مانتا اور یہ نہیں مانتا میں اب امام اہل سنت کا حوالہ سنا کر آخر میں یہ کہوں گا کہ تو امام اہل سنت کو نہیں مانتا کیوں امام اہل سنت تو سیاہ خضاب کو حرام لکھتے ہیں اور فاسق فاجر کہتے ہیں سیاہ خضاب استعمال کرنے والے کو فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز حرام حرام واجب الادا اور اے مدثر شاہ تو امام اہل سنت کا نام زیادہ لیتا ہے میرے مقابلے میں اور کہتا ہے میں چشتی رضوی نہیں ہے میں رضوی ہوں تو میں تیری رضویت کا توا تیری مسجد میں لگاؤں گا تیرے مقتدیوں سے کہوں گا یہ ساری زندگی تمہیں نماز سالوں سے پڑھا رہا ہے سیاہ خزاب لگا کر پڑھا رہا ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاسق فاجر ہے یہ فاسق فاجر ہے پیر جتنی نمازیں پڑھا چکا ہے لوٹاؤ یہ تمہاری نمازوں کا بیڑا گھر کر رہا ہے اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ امام اہل سنت نے جو فرمایا میں اس کا پابند دوں تو تو پابند کیوں نہیں اب اگر تو مجتہد بننے کی کوشش کرے گا امام اہل سنت کے مقابلے میں تو مسجد والوں کو دعوت دیں گے کہ اس کو اٹھاؤ اور مسجد سے باہر پھینکو یہ امام اہل سنت کے مقابلے میں مشتعل بن رہا ہے اگر ہم کوئی علم کے میدان میں آ کر اختلاف کریں تو ہم تو رضویت سے خارج ہو گئے اور تیرے پاس نہ علم ہے صرف ہوا نفس اور خواہش ہے تو ایک دلیل تو پہ توڑ کر دکھا امام علیہ سنت کی آپ نے شاہ خزاب کے خلاف جو کچھ لکھا اس کی ایک دلیل توڑ کر دکھا تو بن, رہا ہے نا ایک دلیل توڑ کر دکھا کیا کرے گا تو تو فاسق فاجر ہے آج کے بعد جہاں پر بھی میرا خطاب ہوگا میں یہ اعلان کروں گا کہ مدثر شاہ کاظمی فاسق و فاجر ہے امام اہل سنت کا فتویٰ ہے جو بھی امام اہل سنت کو ماننے والا ہے وہ اس کو فاسق فاجر سمجھے اور اپنی نمازیں ان کے اس کے پیچھے جو برباد کر چکا ہے اس کا دوبارہ ان کا ادا کرے اور فاسق کے مولن ہے اعلی حضرت کے نزدیک مولا کاشم صاحب فرما رہے ہیں کہ فاسق معلن ہے اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے اعلانیہ نہیں ہے وہ اب کیا بنے گا جاہل جاہل نہ رضوی بن سکتا ہے نہ حنفی بن سکتا ہے نہ شافی بن سکتا ہے نہ مالکی بن سکتا ہے نہ سنی بن سکتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے وہ ایک گائے کی طرح گائے ہوتا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں میرے بھائی اب امام اہل سنت کا فتویٰ سنو امام اہل سنت کا جو میں نے بیان کیا تو شرط جواز اعلی حضرت کے لفظوں میں پیش فرما رہے ہیں اللہ اکبر یہ دیکھیں اور عجیب بات ہے امام امام امام امام علیہ سنت امام علیہ سنت بستان امام فقی سمرکندی ابو اللہ کی بستان محیط ہندیا تین کتابوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں یہ جلد نمبر چوبیس ہے بھائی پتہ رضویہ نظامیہ کا چھپا ہوا ایک سو ساٹھ صفحہ ہے اس کی آخری سطر پڑھ رہا ہوں مگر یہ امر و نہج نہ ہر شخص پر فرض نہ ہر حال میں واجب ہائے ہائے ہائے ہائے نہ ہر حال میں واجب تو بحال آدم وجوب اس کے ترک پر یہ احکام نہیں بلکہ بعض سور میں شرح ہی اسے تر ترک کی ترغیب دے گی جیسے جب کہ اس سے کوئی فتنہ اشد پیدا ہوتا ہو کوئی فتنہ اس سے ہو برائی سے اشد پیدا ہوتا ہو جب کوئی فتنہ اس برائی سے اشد پیدا ہوتا ہو تو خود شریعت کہتی ہے چھوڑ دے نہ تبلیغ کرنا یہ فتح یہ فتح ہوا اعلی حضرت اب بتائیں چار امام بھی آ گئے اعلی حضرت بھی آ گئے تو سب کچھ تو میرے پاس ہے حضرت کے پاس کیا بچا ڈنڈا اور دورہ دوائی کوٹنا اور میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ برائے مہربانی امت پر رحم کریں یہی کام کریں آگے میں مزید تبصرہ کرنا آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا زبان رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی کیسے قوت بخشی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں لیکن میں جان کر پھر بھی لحاظ کر رہا ہوں آخر میں یہ شعر پڑھتا ہوں ہم خاموش تھے کہ سکون گلشن برباد نہ ہو ہم خاموش تھے کہ سکون گلشن برباد نہ ہو ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں شاہ جی اپنے آپ کا اظہار نہ کرتے تو آج اتنا رسوائی نہ ہوتی یہ اظہار کی تمنائیں اور حسرتیں آپ کو یہاں تک دلیل کر رہی ہیں جی آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ ہم چھیڑ بیٹھتے ہیں جس بات کو تو دنیا اس کے سامنے خاموش ہوتی ہے تم کون ہوتے تم کون ہوتے کیونکہ غلط کو چھیڑتے نہیں ہم اور حق کو صحیح کو چھوڑتے نہیں یہ ہمارا دستور ہے اللہ تعالی کے فضل سے اب آخر میں امام عالی مقام سلام اللہ علیہ کا مسئلہ تتمہ کے طور پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں امام عالی مقام کا انکار بیعت وہ کیسے عظیمت بنے گا تو میرے بھائی امام عالی مقام کا گمان شریف اور خیال شریف یہ تھا کہ انکار میری طرف سے ہو رہا ہے تو یہ لوگ اگر قتل کریں گے تو مجھے قتل کریں گے میرے خاندان کو قتل نہیں کریں گے میرے دوستوں کو قتل نہیں کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر حسبہ کرنے والا تبلیغ کرنے والا امر بر معروف اور نہ منکر کرنے والا شخص اس کا یہ اعتقاد ہو کہ جن کو میں تبلیغ کر رہا ہوں کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ میری جان کو ماریں گے اور دوسروں تک ان کا ظلم تجاوز نہیں کرے گا اور بڑا فساد پیدا نہیں ہوگا تو یہ صورت میں امر بالمعروف اور نہ جن کرتے ہوئے شہید ہونے والا شخص اور اس اعتقاد کے ساتھ کرنے والا شخص وہ عظیمت کا جو ہے وہ عامل قرار پاتا ہے وہ عظیمت کا عامل قرار پاتا ہے تو امام عالی مقام کا اعتقاد یہ تھا کہ انہوں نے میرے در پہ ہونا ہے اور اس بات کی سند روایات سے بھی ملتی ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے رفقائے سفر اور اعزہ اور اقربا کو اور اپنے احباب اور دوستوں سے فرمایا تھا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ یہ آپ کا فرمانا اسی بات کی اسی بات کی پیش نظر تھا کہ میں امر المنکر کر اور نہ ان کا ظلم زیادتی میرے تک رہے اور میں صبر کروں تو یہ جی میری شان ہے عظیمت ہے لیکن اگر دوسروں تک یہ تجاوز کرنے کا خطرہ پیدا ہوگا تو پھر یہ حرام بن جائے گا جائز نہیں رہے گا تو امام علی مقام بار بار ان کو فرماتے رہے لیکن ان دوستوں نے پھر جانا پسند نہ کیا تو اب میرے بھائیوں ان ظالموں نے ظلم کر کے دوسروں کو بھی شہید کر دیا تو امام عالی مقام کا عمل بھی عظیمت ثابت ہو گیا اور صحابہ کا عمل بھی عظیمت ثابت ہو گیا جن حضرات نے رجوع فرما لیا انکار بیعت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس بعض کے قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبد الرحمان بن ابھی بکر جن حضرات نے رجوع فرما لیا تھا انہوں نے اسی کے پیش نظر رجوع فرمایا کہ یہ فساد متعدی ہو رہا ہے ایک برائی کو روک رہے ہیں اس سے بڑی برائی پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو اس وجہ سے انہوں نے وہ خیال چھوڑ دیا اور چھوڑنا ان کا فرد بنتا تھا کیونکہ ایسے حال میں ایسے حال میں تبلیغ کرنا حرام ہو جاتا ہے جس طرح بیان کر چکا ہوں پہلے اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہ بھی امام عالی مقام کی طرح یہی خیال رکھتے تھے کہ ان کا ظلم زیادتی جو ہے اس کا نشانہ میں صرف بنوں گا باقی نہیں بنیں گے ایسے حال میں ان کا عمل بھی عظیمت ثابت ہو گیا یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر یزید کے فوت ہونے تک کسی قسم کا خلافت کا دعویٰ نہیں فرمایا انہوں نے صرف خود انکار پر اصرار کرتے رہے باقی رہا اگر کوئی یہ شبہ پیدا کرے کہ بل معروف اور نہجر منکر جو ہے وہ تو ہوگا اس وقت جب یہ پہلے مان لیا جائے کہ یزید فاسق فاجر تھا تو بھائی یہ آپ کی غلطی ہے کہ امر بالمعروف اور نہ منکر سے فسق و فجور پر ہوتا ہے یہ آپ کی غلطی ہے اس کے لیے فسق و فجور ہونا ضروری نہیں جو نہ منکر اور حسبہ کرنا چاہتا ہے اس کے اعتقاد کے مطابق اگر اگلا فاسق نہیں بنتا لیکن فرض کرو کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس مستحد کے اشتہاد میں وہ غلط ہے تو اس کو حسبے کا حق ہے اس کو تبلیغ کا حق ہے مسئلہ وہی تھا افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جو ہوتی ہے یہ کیونکہ اشتہادی مسئلہ تھا بعض حضرات کا بلکہ کئی کہتے ہیں جمہور کا یہ خیال تھا ہے ایسی امامت جو ہے وہ جائز نہیں بنتی تو جب جائز نہیں بنتی تو امام صاحب اور جن حضرات نے انکار فرمایا تو اس کو سامنے رکھا اس پر حسبہ فرمایا انکار فرمایا باقی رہا ہم اس کو چھوٹا معمولی کام سمجھتے ہیں تو بھائی کوئی بات نہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں جن کاموں کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم رسول اکرم کے دور میں اور ہم لوگ ایسے کاموں کو مبقات سے سمجھتے ہیں محلکات سے سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں جتنا دید کہیں دی اتنا شان اسی دے کس جتنا کسی کی نظر ہوتی ہے اتنا دور تک اور بریک سے بریک چیز دیکھتا ہے تو صحابہ کرام آل بیت کرام ان یعنی حضرات کی نظر بہت دقیق تھی یہ مسئلہ تھا یہ افضل مفضول والا دوسرا دو اماموں کی امامت والا بات سمجھیے گا وہ بھی ساتھ میں وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ وہ بھی حدیث میں آیا جو میں نے کتاب میں حضرت اسیر والی روایت پیش کی ہے وہ صحیح صنعت کے ساتھ اس کے اندر یہ وضاحت ہے پوری کیا دوسرا مسئلہ یہ تھا یعنی انکار بیت کے جو اسباب تھے متعدد تھے اس وجہ سے دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ حضرات کہہ چکے تھے اور ان کا نظریہ شریف تھا کہ دو دو خلیفے بیک وقت نہیں ہو سکتے حضرت معاویہ سے یہ کہہ چکے تھے تم چھوڑ دو ہم تیرے بیٹے کی بات کر لیتے ہیں تو یہ صاف بات بتا رہی ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائیو ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ حضرات پھر دوبارہ کیوں انہوں نے بیعت کر لی کیونکہ جب یہ ان کو کہہ چکے تھے حضرت معاویہ کو کہ تم اور تیرا بیٹا بیک وقت دونوں کی بیعت دونوں خلیفے ہم کس کی اطاعت کریں کس کی مانیں یہ تو سراسر غلط ہے چھوڑو تم ہم پھر کرتے ہیں تیری بیٹے کی بیعت اس کا مطلب ہے بیٹے سے اختلاف اور نہیں تھا یہ بات تھی کہ باپ اور بیٹے دونوں کی امامت کیسے ہو یہ تو شرح میں وہ جائز نہیں سمجھتے تھے یہ آدھی سے مبارکہ وہ جو کتاب کے اندر سارا کچھ میں نے پیش کیا ہے اب جب حضرت معاویہ کا انتقال شریف ہو گیا وشال شریف ہو گیا تو ان کا حق بن گیا کہ بیعت کریں بات نہیں سمجھے تو حضرت عبد الرحمان حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبد الرحمان بن ابی باکر عبداللہ ابن عباس باز کا قول کے مطابق ان کا حق بن گیا کہ واپس بیعت کر لیں کیونکہ انہوں نے تو بیعت سے انکار کیا تھا اس وجہ سے کہ دو بیعت دو کی بیعت ہو رہی ہے تو جب ایک کا انتقال ہو گیا دوسرا متعین ہو گیا تو دوسرے کی انہوں نے کر لی اعتراض ختم ہو گیا ان اب حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ صرف ان کے پاس صرف یہ بات نہیں تھی اور بھی تھی وہ افضل مفضول والی تو وہ سمجھتے تھے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں یہ کون ہوتا ہے بچہ ہے یہ اس کو بٹھانا کیا اچھا اچھی بات ہے تو اس کو وہ منہ بیکات سے سمجھتے ہوئے اڑ گئے بات ختم یہ سب مسئلہ ہے بھائیوں جس سے تمام صحابہ تمام اہل بیت ان کا عظیمت پر عمل کرنا یہ ثابت ہو گیا اور یہی ہمارا مطلب رخصت نہ صحابہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنا نہ اہل بیت کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنا رخصت پر عمل کرنے سے یہ لوگ صاف پاک باقی رہا اگر کوئی پیش کرے حضرت عمار بن یاسر کی بات کو تو بھائی وہ صرف اور صرف وہ صرف اور صرف ایک واقعہ صحابی کا کیوں پیش کیا گیا اللہ جل ہو وہ دور تھا دور رسالت دور تشریح شریعت اتارنے اور بنانے کا جب شریعت تو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا تھا وہ صرف ایک سبب پیدا کیا گیا محض شریعت بنانے کے لیے ہے ہاں جی اسی وجہ سے اور کسی مقام پر ایسے رخصت آپ صحابہ سے ثابت نہیں کریں گے ورنہ حضرت خبیب ایمان سے کہتا ہوں وہ بھی تو صاحب ہی ہیں بتائے خبیب نے رخصت پر عمل کیوں نہ کیا کیونکہ جو تشریح مقصود تھی وہ حاصل ہو چکی حضرت عمار بن یاسر کے واقعہ سے تو پھر آگے تشریح کی ضرورت نہیں تھی اور یہ اشا خان یہ کاملین لوگ تھے یہ رخصت پر نہیں عظیمت پر عمل کرنے والے تھے اور یہ تو ایمان سے کہتا ہوں دن کو بھی دن کو بھی چراغ اٹھا کر تلاش کرتے تھے کہاں عظیمت پڑی ہمارا عمل کریں ہاں یہ عاشق لوگ تھے یہ کاملین لوگ تھے یہ ہمارے جیسے کو منافق جو ہے وہ ڈڈو وغیرہ نہیں ہے جی کہ جناب جی بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور اپنی جناب طب میں مصروف رہے اور اسلام کی پرواہ نہ کریں یہ ہم جیسے منافقین لوگ ایسا کرتے ہیں کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہے بھائی بات سمجھنا وہ عظیمت والے لوگ تھے وہ تلاش کرتے تھے عظیمت کہاں پڑی ہو سمجھ نہیں آئی بات کی اب میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے اس, اس, اس مسئلے میں جس کو میں نے اس قسط میں بیان کرنا تھا اس کے اندر کوئی بولنے کی گنجائش نہیں رہی ہاضا تقریر الکلام تقریر الکلام اللہ حسب المرام بما مزید علیہ ان شاء اللہ تعالی آخر